فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها فيها زفير وشهيق خالدين ما ما دامت السماوات والأرض إلا شاء ربك ربك فعال لما يريد لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں ان کی باریک اور موٹی گدھے جیسی آواز ہوگی وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں بقدر مدت بقائے آسمان و زمین کے سوائے اس وقت کے جو اللہ کا چاہا ہوا ہے یقیناً آپ کے رب اللہ اے نبی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے گدھے کے چیخنے میں جیسے زیر و بم ہوتا ہے ایسی ہی ان کی چیخیں ہوں گی یہ یاد رہے کہ عرب کے محاوروں کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ ہمیشگی کے محاورے کو اسی طرح بولا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشگی والا ہے جب تک آسمان و زمین کو قیام ہے یہ بھی ان کے محاورے میں ہے کہ یہ باقی رہے گا جب تک دن رات کا چکر بنا ہوا ہے بس ان الفاظ سے ہمیشہ مراد ہے نہ کہ قید اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے بعد دار آخرت میں ان کے سوا اور آسمان و زمین ہوگا بس یہاں مراد جنس ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر جنت کا آسمان زمین ہے اس کے بعد اللہ کی منشا کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں فرمایا النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ اس آیت میں اس استثناء کے بارے میں بہت سے قول ہیں جنہیں زاد المسیر میں نقل کیا ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے خالد ابن معدان ضحاق قطادہ اور ابن سنان کے اس قول کو پسند فرمایا ہے کہ استثناء عائد ہے موحد گنہ گاروں کی طرف بعض سلف سے اس کی تفسیر میں بڑے ہی غریب اقوال وارد ہوئے ہیں قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے